Gracias. کے پاپا نے ٹھیک اچھا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ہاں عالم کے تھک جانے والے یہ لفافہ چینج کیا ہے لفافہ بھی پھٹے اللہ تم چینج نہیں تو اس کو خیر وہ نہ چھوڑ وہ بہ گیا بہ نہیں کل سے کل سے پڑھا یا کسی ڈش تے نا منہ تے کر کے رکھ دی یہ تو مزہ نہیں رات کھولن بابا نے نہیں سے اللہ نے نہیں دوبارہ کھول سن کھول سن دیر بند نہیں ہوئی ہاں۔ تو ہی سب اتنی دیر بند نہیں اچھا کجی کی مقصد یہ نہیں محفل ہو رہا ہے انٹر بھی بے مرنا دے یہ نہیں محفل ہو رہا ہے یہ سپر ڈپٹی کے میں رسول اللہ صاحب کام لو آئے تھلے منگانا اچھا گھنٹہ ایک واپس آیا ہم اور رنجون میں آگے میں باہر لگے ہیں سب پتہ نہیں ہے فون نہیں کیا ہے ختم کر شکم کرتے ہیں چل اٹھ جب بافر شاہ ہو ساکی در پر درے جود درے جود درے جود اے میرے سستانے والے اب آئی شفاعت کی ساعت ساعت ساعت اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے رضا نفس دشمن رضا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں کہاں تم نے دیکھے ہیں دیکھے کہاں دیکھ لکھا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندر آنے چندر آنے والے اس چند چندر آنے والے چندہ مانگے شوق دے دکھانے والے جو مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے ہر ماں نصیب ہوں حرما نصیب ہوں تجھے امید حرما نصیب ہوں حرما نصیب ہوں تجھے امید گا کہوں جانے مراد جانے مراد دکانے تمنا کہوں تجھے گلزارے گلزار خود کا گلے کا گلے رنگی ادا کہوں درم درمانے درمانے درد بل بلے شدا کہوں تجھے صبح صبح وطن صبح صبح وطن پہ شام غریبہ شام غریبہ کو دوں شرف بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے اللہ اللہ رہے تیرے اللہ رے اللہ رے اللہ رے اللہ رے اللہ رے تیرے جسم منور کی جس میں منور کی تابشیں اے جان جان اے جان جان میں جانے تجلہ کہوں تجھے بے داغ لالا یا کمر داغ لالا بے داغ لالا یا کمر بے کمرے کمر کمرے کمر تلے دیر یا کمرے کمرے کلف کہوں بے کلف کہوں کمرے کمرے بے کلف کہوں بے خار گل بے خار گل بن گل بنے گل بنے چمن آرا کہوں تجھے بے خار گل بنے چمن آرا کہوں تجھے مجرم ہوں اپنے افو کا افو کا سامان کر دوں چاہا کروں شہا شہا یعنی شفیع یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے اس مرد اس مردہ دل کو مسرت محیدہ معدہ ہاں۔ حیات ابد کا دوں حیات ابد کا دوں تاب تابے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہہ لے گی کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاشمی خاش خامشی چپ خامشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے رے گئی تھی زیر یہاں پر پڑی ہوئی لیکن رضا نے ختم ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے یہ آتی ہے amor चर्चा रे اب آئی شفاعت کی رضا نفس سے رضا نفس سے دشمن ہے دم میں نا رضا نفس سے دشمن ہے دم میں نا کہاں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے دے با کہوں حسین آتی مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے اس کی صورت میں ملتی ہے اس کی سر ایسی الفاظ اس طرح بیچ میں جی సార్ వాళ్ళు మేము ن سیب ہود گا پڑھ رہے تھے آپ کس سور سے جا رہے تھے درد درمانے دردے درد بل مانے درد بل بلے شیدا کہوں تجھے ڈر درد بل بلے شیدا شدہ درمانے بلے شیدا کہوں وطن صبح ہے وطن پہ شام غریب شام میں کاٹ لگا صبح ہے وطن پہ جام غریب شام شام یہ شام ہے پہ یہ شام صبح ہے وطن یہ شام غریبہ کہوں تجھے کو دو صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف صبح وطن پہ شام صبح وطن پہ شام غریباں کہوں شر شرے وطن پیشہ میں غریب کو دوں شرف بے کس نواز بے کس نواز گے سو بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے کہوں تجھے اللہ اللہ ہر اللہ ہر تیرے جسم اللہ ہر تیرے جسم اللہ کی تابشیں اللہ ہر تیرے جسم منور کتاب سے اللہ تیرے جسم منور کتاب سے اے جان جان جانے تجلا کہوں تجھے اے جان جان جانے تجلا کہوں تجھے بے لالا یا کمر کمرے نیا کمرے بے بیکلف کہوں بیداغلا نیا کمرے بے کلف کہوں بے خار گل گلب بے خار گل بنے بے خار گل بنے چمن بے خار گل بنے چمن آرا کہوں تجھے بے خار گل مجرم ہوں اپنے افو کا افو افو کا کا مجرم ہوں اپنے ساما کر دوں چھا کروں کروں مجرم ہوں اپنے افو کا ساما کروں مجرم ہوں اپنے افو کا ساما کروں شاہ یعنی شفیع یعنی شفی روزے جزا کا کہوں یعنی شفی روزے کا کہوں تجھے یعنی شفی روزے کا کہوں تجھے اس مردہ دل کو اس مردہ دل کو میسر مجدہ مجدہ یقین جی۔ جی؟ ہاں، یہ پڑھتا ہے مردہ مردہ دل کو مردہ دل کو مجدہ مجدہ اس مردہ دل کو مجھتا حیات عبد کا دوں ہے اس جی۔ جی۔ مردہ دل کو مجھتا حیات عبد کا دوں اس مردہ دل کو مجھتا حیات عبد کا دوں تابع دو تو تابع تابو توانے تابو توانے جانے مسیحا کہوں مسیحا تابے تابو توانے جانے مسیحا کہوں تجھے تابو توانے جانے مسیحا کہوں تجھے تیرے تو وصف تیرے تو وصف سے بری بری تیرے تو وصف سے ہیں بری good limited. No no no no double سے تنہائی سے ہے بری تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہیں بری حیران حیران ہوں میرے شاہ میں کیا حیران حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کیا کیا کہوں تجھے کہہ کہہ کہہ لے لے لے گی گی گی سب سب سب سب کچھ کچھ کچھ ان کے خاک کی خبر سب کچھ ان کے خان کی خامشی کہہ لے گی سب کچھ ان کے خان کی خامشی چپ ہو کے چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کہہ کے میں چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے چپ ہو رہا ہے کہہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم ختم سخن اس پہ کر دیا اس پہ اس پہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق خالق کا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک مولا کہوں خوبصورت یہاں پر میں بیچ میں نہ آتا تو یہ تھوڑی سی لمبی ہوتی تھی لیکن میں کی وجہ سے جی تجنیز مجھے آپ نے بولی جی چھ سال and Austin army of fly errand brewery battery بسیج Cossack commander cannonading come dealing destruction devastating down every and ever engineer ایسے for fame for fortune farming ferris freight جی گھاٹ gunner grapple green gracious good gracious grapple grapple gracious good heaven heaven high his head rock hardy hood بےکس نواز جسم والا کا خائن خائن ہے ہاں، جی خان جو لفظ ہے عربی کا یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے میرے خیال ہے اچھا۔ اچھا، اس کو ہوٹل ہی کہتے ہیں ریسٹورینٹ جو ہوتا ہے اس میں کھانا کھانا کھاتے ہیں ہوٹل میں گھر بھی مسافر سرائی خان سے فلسطینی دکھ دیا کبھی ਸਲੀਪਸ ਕਰਨ ਕਰਾਇਆ ਲੰਗੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਮਤਸਮ ਯਾਰ ਲੰਗੀ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਟ੍ਰੇਨ ਜੋ ਨੋਟਸ ਪੀਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਔਰ ਹਮ ਦੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕੀ ਬਸ ਆ ਗਏ ਇਸਰਾ ਸੀ ਸੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਸਰਾਂ ਸਰਾਂ ਸਰਾਂ جی، مرزا غالب کی ایک نظام تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی لگ بال کی بھی ہے وہ پتہ نہیں بڑی مشکل الفاظ ہے اس کی ذہن میں ہی وہ خزاں اور ایسا کوئی خزاں سے توقع بہار کی نا پتہ نہیں ایسے کیوں کہتے جی لب پر تسنجے سنجے زمزم آئے علامہ نہیں اردو اردو ہے آدمی مزید قرآن پاک میں ٹکڑا کیسے کہ اردو ابھی صدیوں میں شروع ہوئی ہے پچھلی صدیوں میں بڑی پرانی ہے پہلا باقاعدہ شاعر کس کو گنایا جاتا ہے اردو کا مرزا کا بڑی دکنی اردو کا پہلا شاعر کی حقیقت میں گلے ہے عربی میں بھی ترانے میں صاحب کہتے ہیں صرف کال نا وہ اردو کا باقی سارے فارسی کے لاتے جی اس کے الفاظ مانی چاہیے کر رہا ہے ولی تو عجب نہیں ہمیشہ خاموشی کمال ہے خاموشی چاہیے اتنا ہوتا بوتا خاموشی کر رہا ہے عجب نہیں وفا کا ہمیشہ خاموشی کمال ہے اتنا گہرا ہوتا تھی عربی <laughs> تھی فارسی تھی کہ آپ سے کے میں قرآن کی نہیں قرآن پاک بھائی کتاب میں جو بھی زبانی نہ دے باقی تو ساری میں لکھی ہیں بھائی تحریر کے ساتھ صحیح طرح جی، اعظم السلام جنازہ کے سر भाई जिस भी है ना इसको भी देखो ये जिस भी है ना तो एक ही बात है ना वो एक ही बात है ना वो एक ही बात है ना वो एक ही बात है ना वो ہم ہوتا تھا ہم جتنا جی آپ وسلم نے عورت آئی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ میرے بچوں کی عمر کم ہے سو دو سو سال تھی عمر کہتے ہیں ایسی عمر بھی آئی اس کی آپ سلام تو پتہ نہیں کوئی کوئی حضرت پہلے پتہ نہیں کیا نام تھا وہ پھر بولا تھا کہ ایسی بھی امت آئے گی جس کی عمر صرف ساٹھ ستر سال بس جی 100 سال دا جڑا بندہ ہو پتہ نہیں سب بن گیا جی سب سب تو ہاں وہ بندہ بن گیا ساری کہ سے سی سی سب بن سب سال کے لیے یونانی میتھالوجی بڑی عجیب غریب قسم زیادہ تر نام کو بچے ہیں جب کہ سپاہیان یونان ہیں یونان بولیں قبل مسیح اور قبل مسیح ہی سے علیہ السلام پہلے ان بڑے جاندار انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایجاد ہے یونانی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پرانے پرفارم کرنے جانا کرتا ہوں اس میں اینٹی باؤن سے ایڈیپس ریکس سے سب کے طرح سے باقاعدہ اسے پرفارم ہوا ہے لکھی ہوئی ملتی سچویشن میں بھی ملنی یوٹیوب پہ آ بڑے ڈرم منگوا رہے ہیں جس میں استعمال ہونا سوکو پلیس نام کیا نام سوکو plays S O P H O C L E S E سوکو seven Theban plays seven Theban plays series جگہ نام آیا اسے سیون پلیز آ کے ہم نے کیے تھے پروگرام انگلش اب وہ پھر نا انگلش ہے نا جیتی ہے نا ٹرانسلیشن ہوئی ہے بنیادی اردو عبرانی زبان ہے ہاں کبھی اسی جو بولے نا میں دوبارہ ٹرانسلیشن ہاں، جس طرح مرزا غالب کی تصویر شعروں ہوگی اردو میں اچھا اس کے الفاظ ہی چینج ہوتے ولی جی ہاں۔ ولی جو وتب علينا السميع العليم التواب الرحيم